بسم اللہ الرحمن روحی اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا الف لام را تلك کا الكتاب تل کتابی الف لام را یہ آیتیں ہیں کتاب اور روشن قرآن کی ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تستق من أمة أجلها وما يستأخرون بہت آرزویں کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتیں اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں اور جو بستی ہم نے ہلاک کی اس کا ایک جانا ہوا نوشتہ تھا کوئی گروہ اپنے وعدے سے آگے نہ بڑھے نہ پیچھے ہٹے وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين اور بولے کہ وہ جن پر قرآن اترا بے شک تم مجنون ہو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے اگر تم سچے ہو ہم فرشتے بیکار نہیں اتارتے اور وہ اترے تو انہیں مہلت نہ ملے انا نحن نزلنا الذکر له ولقد من قبلك في شيع کو وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں اور بے شک ہم نے تم سے پہلے اگلی امتوں میں رسول بھیجے اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر اس سے ہنسی کرتے ہیں ایسے ہی ہم اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں راہ دیتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور اگلوں کی راہ پڑ چکی ہے اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں کہ دن کو اس میں چڑھتے جب بھی یہی کہتے کہ ہماری نگاہ باندھ دی گئی ہے بلکہ ہم پر جادو ہوا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وحفظناها من من كل شيطان رجيم إلا السمع شهاب مبين اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا اور اسے ہم نے ہر شیطان مزدور سے محفوظ رکھا مگر جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پیچھے پڑتا ہے روشن شولا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من اور ہم نے زمین پھیلائی اس میں لنگر ڈالے اور اس میں ہر چیز اندازے سے اگائی اور تمہارے لیے اس میں روزیاں کر دی اور وہ کر دیے جنہیں تم رسک نہیں دیتے اور کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم انداز سے فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً تم وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّ لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم اور ہم نے ہوائیں بھیجی بادلوں کو بار بار کرنے والیاں تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا پھر وہ تمہیں پینے کو دیا اور تم کچھ اس کے خزانچی نہیں اور بے شک ہم ہی جلائیں اور ہم ہی مارے اور ہم ہی بارش ہیں اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں آگے بڑھے اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں پیچھے رہے اور بے شک تمہارا رب ہی انہیں قیامت میں اٹھائے گا بے شک وہی علم و حکمت والا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ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 فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين اور بے شک ہم نے آدمی کو بچتی ہوئی مچھلی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھی اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئے کی آگ سے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدمی کو بنانے والا ہوں بچتی مٹی سے جو بدبودار سیاہ گارے سے ہے تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گرے سوا ابلیس کے اس نے سجدے والوں کا ساتھ نہ مانا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 قال قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم بولا اے میرے رب تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں فرمایا تو ان میں ہے جن کو اس معلوم وقت کے دن تک مہلت ہے قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين بولا رب میرے قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں انہیں زمین میں بھلاوے دوں گا اور ضرور میں ان سب کو بے راہ کروں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں قال کال حل فی القی ان سلطان لان من اتبعك من الغاوين وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ فرمایا یہ راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوا ان گمراہوں کے جو تیرا ساتھ دیں اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم بے شک در والے باغوں اور چشموں میں ہیں ان میں داخل ہو سلامتی کے ساتھ امان میں اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے سب کھینچ لیے آپس میں بھائی ہیں تختوں پر برو بیٹھے نہ انہیں اس میں کچھ تکلیف پہنچے نہ وہ اس میں سے نکالے جائیں الغفور عب علی انبی هو العذاب و ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال إنا منكم وجلون خبر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بخش والا مہربان اور میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے اور انہیں احوال سناؤ ابراہیم کے مہمانوں کا جب اس کے پاس آئے تو بولے سلام کہا ہمیں تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے قالوا لا توجل نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانصين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قدرنا لمن انہوں نے کہا در یہ نہیں ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں کہا کیا اس پر مجھے بشارت دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا اب کاہے پر بشارت دیتے ہو کہا ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے آپ نا امید نہ ہو کہا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے کہا پھر تمہارا کیا کام ہے فرشتوں بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں مگر لوت کے گھر والے ان سب کو ہم بچا لیں گے مگر اس کی عورت ہم ٹھہرا چکے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے فلما جاء آل لوط قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون تو جب لوت کے گھر فرشتے آئے کہا تم تو کچھ بیگانہ لوگ ہو کہا بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے اور ہم آپ کے پاس سچا حکم لائے ہیں اور ہم بے شک سچے ہیں فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانبو حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مصبحین تو اپنے گھر والوں کو کچھ رات رہے لے کر باہر جائیے اور آپ ان کے پیچھے چلیے اور تم میں کوئی پیچھے پھر کر نہ دیکھے اور جہاں کو حکم ہے سیدھے چلے جائیے اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ان کافروں کی جڑ کٹ جائے گی وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين اور شہر والے خوشیاں مناتے آئے لوت نے کہا یہ میرے مہمان ہیں مجھے فضیحت نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو بولے کہ ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ اوروں کے معاملے میں دخل نہ دو کہا یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں کرنا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَةٍ يَعْمَهُونَ فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليا سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں تو دن نکلتے انہیں چنار نے آ لیا تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کم کر کے پتھر برسائے ان فی للمتوسمین وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے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 اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بے خوف تو انہیں صبح ہوتے چنگھاڑ نے آ لیا تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصطح الصفح الجميل العظيم اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ابس نہ بنایا اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو تم اچھی طرح درگزر کرو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 اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو جو ہم نے ان کے کچھ جوڑوں کو برتنے کو دی اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ اور مسلمانوں کو اپنی رحمت کے پروں میں لے لو اور فرماؤ کہ میں ہی ہوں صاف در سنانے والا اس عذاب سے جیسا ہم نے بات والوں پر اتارا جنہوں نے کلام الہی کو تکے بوٹی کر لیا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے تو علانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو بے شک ان ہنسنے والوں پر ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں تو اب جان جائیں گے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے تم دل تنگ ہوتے ہو تو اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور سجدے والوں میں ہو اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو